پہاڑی سے لڑتے رہے دین پہ کٹتے رہے پہاڑی سے لڑتے رہے حق دین پہ کٹتے رہے صحابہ میری جان ہے صحابہ حق کی شان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ حق کی شان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ حق کی شان ہے صحابہ حق کی شان ہے صحابہ اسلام کو پھیلا دیا جہان میں زخموں سے چور چور ہوئے بھاگے نہیں میدان سے صحاب نے اسلام کو پھیلا دیا جہان میں زخموں سے چور چور ہوئے بھاگے نہیں میدان سے سے چوری چور ہوئے بھاگے نہیں میدان سے میدان سے نبی کے جان سار تھے زیر تھے ہمار تھے نبی کے جان سارے تھے زیر تھے ہمار تھے صحابہ میری جان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ کی شان ہے کو شکست ہوئی میدان سے بھاگے سبھی صحابہ حق کے سامنے وہ ڈٹ کے لڑ سکے نہیں کفار کو شکست ہوئی میدان سے بھاگے سبھی صحابہ حق کے سامنے وہ ڈٹ کے لڑ سکے نہیں صحابہ حق کے سامنے وہ ڈٹ کے لڑ سکے نہیں سکے نہیں ایمان سے سرشار تھے و ذرار تھے ایمان سے سرشار تھے و ذرار تھے صحابہ میری جان ہے بکر کو لقب ملا صدیق اور صداقت کا عمر نے لقب پا لیا فاروق اور شجاعت کا بکر کو لقب ملا صدیق اور سجاتا عمر نے لقب پا لیا فاروق اور کا عمر نے لقب پا لیا فاروق اور کا شجاعت کا عثمان لا جواب ہے علی علم کا باب ہے عثمان لا جواب ہے علی علم کا باب ہے صحابہ میری جانی ہے میری ہے صحابہ ہے میری ہے صحابہ شان ہے صحابہ ہے صحابہ شان ہے دین پہ شہید ہوئے حق راستے پہ چل پڑے نبی کے ایک اشارے پہ وہ دشمنوں سے لڑ پڑے دین پہ شہید ہوئے ہم راستے پہ چل پڑے نبی کے ایک اشارے پہ وہ دشمنوں سے لڑ پڑے نبی کے ایک اشارے پہ وہ دشمنوں سے لڑ پڑے لڑ پڑے لال بے مثال ہے کمال ہی کمال ہے لال بے مثال ہے کمال ہی کمال ہے صحابہ میری جان ہے شان ہے صحابہ میری جانی ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ شان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ سے گھر پیار ہے تو مستفا سے پیار ہے صحابہ کرا ستا تو سب سے لاجواب ہے صحابہ سے اگر پیارے ہیں تو مصطفیٰ سے پیاری ہے صحابہ کا راستہ تو سب سے لاجواب ہے صحابہ کا راستہ تو سب سے لاجواب ہے لاجواب ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ صحابہ میری جان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ کی شان ہے صحابہ جو پیارے اصحاب ہیں میں ان کی راہ پہ چلوں یہ راہ لا جواب ہے میرے رہنما سبھی جو پیارے اصحاب ہیں میں ان کی راہ پہ چلوں یہ راہ لا جواب ہے راہ پہ چلوں یہ راہ لا جواب ہے لا جواب ہے غالب ان کا غلام ہے سچا یہی کلام ہے غالب ان کا غلام ہے سچا یہی کلام ہے صحابہ میری جان پار سے لڑتے رہے دین پہ کٹتے رہے پار سے لڑتے رہے دین پہ کٹتے رہے صحابہ میری جان ہے صحابہ سے لڑتے رہے دین پہ کٹتے رہے فہر سے لڑتے رہے دین پہ کٹتے رہے صحابہ میری جان ہے صحابہ حق کی شان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ حق کی شان ہے میری جان ہے صحابہ کی شان ہے